العمدہ فی اعداد العدہ کے مؤلف دکتور شیخ عبد القادر بن عبد العزیز فق اللہ عصر طائفہ منصورہ کے بارے میں کہتے ہیں من ہی و من تکون و کلام اہل العلم فیحا کہ یہ کون ہے اور وہ کون لوگ ہوں گے اور علماء نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے صفحہ نمبر اسی پر اہم مواجبات طائفت هذا الزمان اس زمانے میں طائفہ منصورہ کی اہم ذمہ داریاں اس عنوان سے انہوں نے یہ بحث لکھی ہے جس کا تھوڑا سا اقتباس استاد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں استاد عبد القادر بن العزیز فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں طائفہ منصورہ کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ہے جہاد الحکام المرتدین المبدلین علی اللہ کے ان مرتد حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنا جنہوں نے اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دیا ہے الذين يحكمون المسلمين بالقوانين الوضعيه الكفريه جو کہ مسلمانوں پر خود ساختہ کفری قوانین نافذ کرتے ہیں الا ان قال وافساد هؤلاء الحكام وتبديلهم للشرائع والمفاهيم و للفواحش في المسلمين کہ المسلمین ان حکام نے جو فساد مچایا ہے اور شریعت اور شریعت کے مفاہیم کو تبدیل کیا ہے اور مسلمانوں کے درمیان فحاشی اور عریانی کو پھیلایا ہے ولو كان ولاکان رضی اللہ اعمالهم هو لکان هؤلاء الحكام کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آج زندہ ہوتے تو ان کا سب سے بہترین کام ان مرتد حکمرانوں کے خلاف جہاد ہوتا مزید فرماتے ہیں وما احدا من الى العلم زماننا هذا کہ ہمارے زمانے میں علم شرعی کی طرف منسوب کوئی شخص جس کی یہ صفت ہو يتكلم في هذه من منكرا ومحرضا المسلمين المسلمین الجہاد کہ اس نے اس مسئلے پر کوئی نکیر بھی نہیں کی انکار بھی نہیں کیا مخالفت بھی نہیں کی اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب بھی نہیں دی تو اس کے بارے میں ما ارا هذا کہتے ہیں کہ میرا خیال اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالی اس سے ناراض ہوگا ما ارا هذا یلق اللہ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 ہمارے ان دلائل کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارے ہیں اور لوگوں کو جو رہنمائی ہم نے قرآن میں بیان کر دی ہے اسے چھپاتے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ ان پر لانت کرتا ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دلائل کو چھپاتے ہیں اور جو اللہ تعالی کی رہنمائی کو جو کتاب میں مذکور ہے چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے ان پر لانت کرتے ہیں یعنی فرشتے صالحین صدیقین سب ان پر لانتیں کرتے ہیں اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے کہ یہاں پر بات یہ کی گئی ہے کہ چھپاتے ہیں تو قرآن کو کوئی کیسے چھپائے گا وہ تو مسجد میں موجود ہے تفاصیر کو کوئی کیسے چھپا سکتا ہے جبکہ وہ چھپی ہوئی ہیں چھپا سکتے ہیں آپ تفاصر کو کتب خانوں سے آپ اٹھا لیں گے تو نیٹ میں موجود ہے پوری دنیا کے مختلف قسم کے ذرائع میں اس وقت ہمارا دین مکمل طور پر محفوظ شکل میں موجود ہے مختلف شکلوں میں موجود ہے ویڈیوز کی شکل میں آڈیوز کی شکل میں تو اس کو کوئی کیسے چھپا سکتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہے جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں چھپانے سے مراد اس کو صحیح منطبق نہ کرنا ہے بات جہاد کی کر کے مچھروں کے خلاف اسپرے کی بات کرے تو یہ دین کو چھپانا ہے کوئی بوری بستر اٹھا کر جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر فٹ کرنے لگے سے روزے کے لیے اور چلے کے لیے جا رہا ہے یہ ہے چھپانا یہ ہے حقائق کو گول مول کرنا یہ ہے حقائق کو چھپانا اس لیے کہ قتال کا لفظ اس میں موجود ہے قتال کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے دعوت و تبلیغ پر منتبق کرنا یہ ہے اللہ کی آیات کو چھپانا یہ ہے اللہ تعالی کی تعلیمات کو چھپانا اور تحریف کرنا اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا کچھ دین میں تحریف ہو رہی ہے اور لوگ کس طرح اپنی باتوں کو گما پھرا کر بیان کرتے ہیں اس زمانے میں کفار نے ہم پر حملہ کیا ہے اور مرتدین اور منافقین ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور طائفہ منصورہ کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اس دین کے منتخب افراد ہوں گے تو ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ توحید کے بعد سب سے اہم ذمہ داری حملہور دشمن کے خلاف جہاد کو چھوڑ دیں گے اس بہانے کے ساتھ کہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہیں تو یہ بات سمجھ میں آنے کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ اس پر علماء کا اتفاق ہے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو جائے تو توحید کے بعد سب سے اہم کام حملہ آور دشمن کے خلاف لڑنا ہے اس کے بعد پھر مدرسے چلانا تبلیغی مراکز چلانا اور دوسرے کام کرنا وہ دوسرے تیسرے درجے میں ہو سکتے ہیں لیکن پہلے درجے میں باہر حال نہیں ہے اور طائفہ منصورہ تو پہلے درجے کے اعمال والے ہیں ٹھیک ہے طائفہ منصورہ جن کی فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ پہلے درجے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ امت کی جو اولین ترجیحات ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں ابھی آپ کے اوپر یہ تیارہ اڑ رہا ہے یہ جاسوس طیارہ آواز آپ بھی سن رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں اب یہاں پر مدرسہ قائم کرنا یہ امت کی اولین ترجیحات میں سے نہیں ہے اس تیارے اور اس طیارے کو اڑانے والے حملہ آور دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا جہاد کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے لیس اوجب بعد الایمان باللہ من دفع السائل کہ اللہ تعالی پر ایمان لانے کے بعد توحید کا اقرار کر لینے کے بعد حملہ آور دشمن کے خلاف جنگ کرنے سے زیادہ اہم کوئی اور فرض نہیں ہے اور جو اس طرح نہیں کرتا اہم واجبات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے بارے میں استاد نے عبارت نقل کی ہے لأن من من فعل ذلك هو الطائفة المدحورة وليس من الطائفة المنصورة جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اہم ترین واجبات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ثانوی واجبات کی طرف یا ثانوی اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ ٹوٹے ہوئے طائفہ سے ہیں وہ غالب طائفہ سے نہیں ہیں وہ مغلوب طائفہ سے ہیں وہ غالب طائفہ سے نہیں ہیں من ہے الفارت من الزحف یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد ترک کر دیا ہے اور میدان جنگ سے بھاگ گئے ہیں ہاد حکم ہو وقت فج عقر دارنا یہ ان کا حکم ہے اور حالانکہ دشمن اس وقت ہمارے سرزمین پر آ چکا ہے یہ دیکھیں یہ جو تیار آپ کے سر پر اڑ رہا ہے یہ آپ کی سرزمین ہے یا نہیں ہے یہ مسلمان ملک ہے یا نہیں ہے افغانستان میں چھاپے پڑتے ہیں رات کو ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہماری بچیاں جن کمروں میں سوتی ہیں ان کمروں میں امریکی آ کر چھاپے مارتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت جہاد کا نہیں ہے ان کی عزتیں اور ناموس لوٹی جاتی ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد اس وقت فرض عین نہیں ہے رات کے اندھیرے میں ان کو سب کو تلاشی کے بہانے کھڑا رکھا جاتا ہے دو دو تین تین گھنٹے اور ایسے واقعات کا مجھے علم ہے کہ افغانستان میں ہماری بہنیں امریکیوں کے ہاتھوں حاملہ ہو گئی ہیں آپ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس زمانے میں جہاد کرنا فرض عین نہیں ہے فالطائفة المنصورة في هذا الزمان هم حملة السلاح ورايات الجهاد لدفع هذا الصائل اس زمانے میں طائفہ منصورہ اسلحے اٹھا کر جہادی جنڈوں کو اٹھا کر اس حملہ اور دشمن کے خلاف لڑنے والے لوگ یہ طائفہ منصورہ ہے ولا غیر اس لیے کہ اصلی کفار یہود و نصارہ مشرقین و ملحدین اور ان کے مرتد معاونین ان کے خلاف اسلحے اور تلوار اور ہتھیار کے ساتھ جنگ کرنا یہ جہاد بسنان ہے اور جو لوگ جہاد بسنان یعنی تیر و تلوار سے جہاد کرتے ہیں یہ طائف منصورہ کے اعلیٰ ترین درجے والے لوگ ہیں چاہے وہ افراد ہوں یا جماعت ہوں گروہ کی شکلوں میں وہ لڑ رہے ہوں یا افراد کی شکلوں میں وہ لڑ رہے ہوں وہ طائف منصورہ کے چوٹی کے لوگ ہیں اور جو لوگ جہاد البیان میں مصروف ہیں منافقین اور ان دشمنوں کی حمایت میں بکنے والے شاہی درباری ملے اور ہر قسم کے نئے نئے ماڈل والے داعی حضرات پراپیگنڈے کرنے والے مجاہدین کے خلاف افواہیں پھیلا کر ان کو کمزور کرنے والے ان کے خلاف جو جہاد کرتے ہیں وہ طائفہ منصورہ کے متعلقین ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جہاد باللسان کرتے ہیں تو یہی وہ جہاد باللسان ہے جو کہ ان منافقین اور گمراہ مولویوں اور مبتدع بدعتی شاہی اور درباری مولویوں کے خلاف جاری ہے اور ایسے مجاہدین جو کہ ان کے خلاف زبانی جہاد میں مصروف ہیں ان کا تعلق بھی طائفہ منصورہ سے ہے فمن قام بهذا اليوم وتحمل في سبيل ذلك مشاق والمحاربة والتشويه فهو من اعوان الطائفة المنصورة پس بس شخص اس زمانے میں اس زبانی جہاد کو کرے اور اس جہاد کے راستے میں اسے دربدری اور لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کے پراپیگنڈے کا شکار ہونا پڑے تو وہ اس طائفہ منصورہ کے معاونین میں سے ہے يلحق بهم اور ہمیں یہ امید ہے کہ یہ ان کے ساتھ مل جائیں گے لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کسی کے پاس شرعی عذر نہیں ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ میں اترنے کے لیے تو جہاد باللسان میں اور دعوت و تبلیغ کے شعبے میں مصروف حضرات کا درجہ مورچے اور سنگروں میں بیٹھے ہوئے مجاہدین کے درجے سے کم ہے یہ بات ہر اس شخص کو یاد رکھ لینی چاہیے جو کہ انٹرنیٹ شعبۂ نشر و اشاعت دعوت و تبلیغ کے کاموں میں مصروف ہے اور جہاد اور قتال لڑنے کے سلسلے میں کوئی بھی شرع ازر اس کے سامنے موجود نہیں ہے اس کا درجہ مقاتلین سے نچلا درجہ ہوتا ہے ہاں اگر اس کی تشکیل امیر کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ وہ ان کے برابر ہے اس لیے شرح عذر کی بات یہاں پر کی گئی ہے اور امیر کا امر یہ بھی ایک شرح عذر ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن وہ لوگ جو کہ اپنی تشکیلات اس زمانے میں خود کر رہے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے اور یہ بات میں درد دل سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ حضرات کو جہاد سے محبت ہے قتال سے محبت ہے لیکن اپنی تشکیل آپ خود نہ کریں آپ جہاد کے میدان میں آئیں اور جہاد کے میدان میں جو متخصصین موجود ہیں اور رہنما حضرات موجود ہیں آپ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور پھر اپنی تشکیل کروائیں اب یہ کیا ہوا ہر شخص کہے کہ میں دعوت کے میدان میں ہوں بھائی دعوت کے میدان میں تمہاری تشکیل کس نے کی ہے اور اگر بغیر کسی شرع عذر کے آپ دعوت کے میدان میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے لیکن آپ کا درجہ مقاتلین سے باہر حال کم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں میرے ساتھیوں کسی کو بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ کفار کے خلاف اپنا خون اور اپنی جان دینے والا شخص بہر حال افضل ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے افضل الجہاد من و اہری قدم کہ افضل ترین جہاد کیا ہے جس کا گھوڑا مار دیا جائے اور جس کا خون بہا دیا جائے اس لیے میرے ساتھیوں ہمیں جس طرح ہم دنیا میں اعلیٰ ترین کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ یہ تو دو نمبر چیز ہے اصلی چیز مجھے چاہیے بہترین سے بہترین کوالٹی کی تلاش میں ہم گھومتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی بہترین جہادی درجے کے لیے اور طائفہ منصورہ کے اعلیٰ ترین مرتبے کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ اماں منجما سیف القلم یہ تیسرا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کلاشنکوف والا اور دوسری بات کیا ہے قلم والا لیکن جس نے تلوار کو قلم کے ساتھ جمع کیا ورشاش ال اور جس نے اپنی پیکا اور قلم کو ایک ساتھ رکھا والقتال الى و دعوا والامر بل معروف عن عنل اور قتال کے ساتھ ساتھ بیک وقت وہ دعوت بھی دیتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی کرتا ہے فلا شک انہم من رؤوس الطائفة المنصورة تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس طائفہ منصورہ کے سرداروں میں سے ہیں وقادتها واعلامها وہ اس طائفہ منصورہ کے رہبران میں سے ہیں اس طائفہ منصورہ کے رموز اور نشانوں میں سے ہیں وہ ودعاتها المجاہدین اور وہ اس طائفہ منصورہ کے علماء ہیں اور مجاہد دائی حضرات ہیں اور وہ جو درجے پہلے گزرے ہیں ان سے بہر حال افضل اعلی اور برتر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرات جو کہ کلاشن کوف اٹھائے اصلی کفار یا مرتدین کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں یہ طائفہ منصورہ کے چوٹی کے لوگ ہیں اور جو حضرات قلم و کتاب لیے زبان سے دعوت میں مصروف ہیں یہ ان کے معاونین ہیں درجہ ان کا دوسرے نمبر پر ہے اور جو حضرات جنہوں نے قلم و کمان کو جمع کیا ہے اور جو پیکا اور زبان کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں ان کا درجہ ان دونوں سے اعلی اور برتر ہے نسأل اللہ العلی القدیر برحمته وفضله الذي فبلی من يشاء ہم اس رب سے اس اللہ سے قادر ذات سے جو کہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے اور ان کے ساتھ رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تحت حبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے آمین یا رب العالمین صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وصحبه وبارك وسلم جزاكم اللہ خيرا والسلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ یہ مقدمہ مکمل ختم ہوا اجنبیت اور اجنبیوں اور طائفہ منصورہ کے سلسلے میں بھی درس الحمد اختتام کو پہنچا اگلا سبق انشاءاللہ اس کتاب کے پہلے جز میں پہلی فصل میں ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو آخر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہمت عزم اور حوصلہ عطا کرے امین یا رب العالمین